ابو حریرا رضی اللہ انخو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر عزو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عزو کو آگ سے آزاد کرے گا یہاں تک کہ اس غلام کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کرے گا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکتالیس یہ حدیث صحیح ہے